الکوثر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم نے تم کو کوسر دے دیا پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے